لائی گئے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی گئے گلزار نبی سے آیا بھولاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت ہر اشک پہ کل گیا اشک کی قیمت تو پائے ملا سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پرالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے شکر خدا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پنا ہو سفر کی ہے آیا بلا دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبالائیں گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے آیا ہے گھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے گھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے پہلے ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے کہ جی ایم سی ہائر کی یا سیپکو بس کے اندر ٹکٹ کٹوائی ایئر کنڈیشن اور چل دیے پہلے سفر ایسا نہیں ہوتے تھے پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر کچروں پر پاپ یادہ پیدل پیدل یوں سفر ہوا کرتے تھے بڑے لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے تو ناواقف اور نادان تھکا دیتے تھے اور ڈرا دیتے تھے کہ راستے میں چور ملیں گے ڈاکو ملیں گے رہزن ملیں گے سامان لے لیں گے ماں ڈالیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ڈراتے تھے تاکہ لوگ مدینہ نہ جائیں عاشق کہاں سنتا ہے ہاں؟ عاشق سنتا ہے نہ اب دیکھیے اعلی عادت کو بھی کسی نے ایسا کہا ہوگا تو آل عادت نے کہا کہ لٹتے گے مارے جاتے گے سنا کیے لٹتے گے مارے جاتے گے سنا کیے ہر بار دی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے کہاں جا رہے ہو چادریں لپیٹی ہوئی ہیں دو ایک لپیٹی ہے ایک باندھی ہے کہاں جا رہے ہو تو کہنے والے کہتے ہیں عمرے کو جا رہے ہیں اور عاشق سے پوچھا جائے تو کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں عاشق کو معلوم ہے مدینہ جاؤں گا تو عمرہ بھی ملے گا مدینہ جاؤں گا تو حج بھی ملے گا قرآن کہتا ہے ولو ان جاؤ اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں فستغ اللہ پھر اللہ سے معافی مانگیں مانگے لهم الرسول اور رسول بھی ان کی سفارش کرتے ہیں ان کی بخشش چاہیں لوجد اللہ وہ اللہ کو ضرور پالیں گے تواب الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمان رحیم مہربان قرآن کیا کہہ رہا ہے جب جان پر ظلم ہو تو کہاں جاؤ حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس تو عاشق کے دل کی سوئی ہمیشہ مدینے کی طرف کھٹ کھٹ کھٹ ہمیشہ مدینے کی طرف یہ الگ بات کہ حضور کے دربار کی حاضری کے صدقے میں حج بھی مل جائے عمرہ بھی مل جائے حضور نہ ہوتے حج ہوتا حضور نہ ہوتے عمرہ ہوتا حضور نہ ہوتے کعبہ ہوتا آلات فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں و بنا کعبہ او مینا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ او مینا لولا صاحب سب تیرے گھر کی ہے آیا ہے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کہاں جانا ہے دیوانوں کہاں جانا ہے مدینہ جانا ہے حضرت نے بھی تو یہی کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا باغی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا کر باغی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کی دھر کی ہے نحزت کی دھر کی ہے ان کے تو پیر حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے تو پیر حج بھی کی گئے آیا ہے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے گلابا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار سے کعبہ دلن میں تربت اکبر نئی دلن کعبہ دلن میں تربت اکبر نئی دلن یہ رش کے آفتاب کو غیرت قمر کی ہے غیرت قمر کی ہے کعبہ کے بے شکن جو منارہ دلن مگر کعبہ دولہ کے گھر کی گئے آیا ہے غلامہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گئے گلزار نبی سے آیا ہے غلامہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک مفہوم کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا ہیں سن لیا اب میں ٹاور پہ کھڑا ہو جاؤں ٹاور دیکھا ہے ٹاور پہ کھڑا ہو جاؤں ایم اے جنا روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں کسی سے کہوں کہ یہ سیدھی سڑک جو ہے وہ آپ کو مزار قائد پہ لے جائے گی اب آپ آنکھیں بند کر کے چلے میرے خیال میں آپ آنکھیں بند نہیں کریں گے پتا ہے کیوں ٹھوکر لگ جائے گی بھائی کوئی دھکا لگ جائے گا کوئی تکلیف پہنچے گی آنکھیں کیسے بند کرے پتا تو چلے گیا سیدھی سڑک ہے پتا تو چلے گیا کہ سیدھی سڑک ہے ہی ہے لیکن پھر بھی آنکھیں بند نہیں کریں گے لیکن ایک سڑک ایسی ہے جہاں آنکھیں بند کر دو جہاں آنکھیں بند کر دو آرا آدھا فرماتے ہیں وہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تباؤ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند بنواؤ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے شفاعت نگر کی ہے میں مر کے ٹھنڈے چلے